حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مخلد بن خالد کی مذکورہ بالا روایت کے بیان کیا جیسے کہ حدیث جابر میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ پھر حضرت بشر بن برا بن معروف رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تجھے اس کارستانے پر کس چیز نے آمادہ کیا اور حدیث جابر کی مانند روایت کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا اور پوچھنے لگوانے کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چودہ